الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلم سید الرسل وخاطب الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثانی فی الاسم المبنی وهو اسم وقع غیر مرکب ما غیره الى آخری اس سے پہلے جو شعر ہے اس کو بھی فی الحال رہنے دیں میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے چھوڑ دیا ہے جی الباب الثانی فی الاسم المبنی وهو اسم بقا غیر مرکب لا فصل تب کی جو عبارت آ رہی اس کے اندر مصنف علیہ الرحمہ اس میں مبنی کو بتا رہے کس کو بلا اس میں مبنی اس میں مبنی کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک کی تعریف بھی یہ کی ہے کہ اس میں مبنی وہ ہے جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو یعنی کسی کے ساتھ بھی مرکب نہ ہو تو اس کی ترکیب میں نہ ہوا ہو ایک تعریف یہ کی ہے اس مبنی کی دوسری یہ کی ہے کہ جو مبنی کے ساتھ مشابہ ہو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہو اس طور پر کہ وہ اپنا معنی پر ترقت کرنے میں غیر کا محتاج ہو بس پہلی جو قسم ہے اس میں مبنی جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو اس کی تین صورتیں بتائی ہیں اور دوسری کی صورتیں بتائی ہیں کہ جو مبنی اصل کے مشابہ ہو پہلی قسم کہ اس میں مبنی وہ اسم ہے وقع غیر مرکب معاغری کہ وہ غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو اس کی تین تین صورتیں بتائی ہیں یا تین مثالیں دی ہیں نمبر ایک مسمیات الف با تا سا یاد رکھیں کہ اس سے مراد حروف تحجی نہیں ہے الف با تا سا جیم وہ بڑے نہیں ہیں بلکہ ان کے مسمیات کے جو ان کے نام ہیں کیونکہ اصل جو حروف تحجی ہیں وہ بھی تو مبنی ہیں لیکن وہ حروف ہونے کے اعتبار سے مبنی ہے اور یہاں جو بات چل رہی ہے وہ اس میں مبنی کی بات چل رہی ہے تو ہم الف کو کہیں گے الف گویا کے الف اس کی بات ہو رہی ہے چونکہ وہ اسم ہے اسی طرح با وہ تو حرف ہے لیکن البا او یہ کیا ہے اسم ہے اسی طرح تا او یا تا اصا او وغیرہ وغیرہ تو مسمیات مراد ہیں یہاں پر حروف تحجی مراد نہیں ہے کیا مراد حروف ترجیح مراد نہیں بلکہ مسمیات مراد ہیں ان کے نام مراد ہیں تو نمبر ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اسماء عدد واحد اسنان ثلاثہ اور باخمس جب تک یہ ترکیب وغیرہ میں واقع نہیں ہوتے تو یہ کیا ہوں گے مبنی ہی ہوں گے اچھا اسی طرح زید زید بکر جو عالم ہے یہ بھی کیا ہوں گے جب تک ترکیب میں واقع نہ ہوں غیر کے ساتھ مرکب نہ ہوں اس وقت تک یہ کیا ہوں گے مبنی ہوں گے مبنی بر سکون اس کو تعبیر کیا ہے کتاب کے اندر اس سے کہ بالفعل فیل تو کیا ہے مبنی ہے لیکن بالقوہ جو ہے بالقوا کیا ہے مورب ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے بالفعل اور ایک ہوتی ہے بالقوا بالفعل اس کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت یعنی فعل ہو رہا ہو اور بالقوا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر قوت ہو مثال کے طور پر اب یہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت خاموش سن رہے ہیں تو یہ آپ کا بالفعل ہے یعنی خاموش ہونا یہ خاموشی جو ہے وہ بالفعل ہے لیکن آپ لوگوں کے اندر اس بات کی قوت ہے کہ آپ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے اندر یہ قوت ہے تو وہ کیا ہے بال ہے تو ہر چیز ایک بالفعل ہوتی ہے اور ایک بال ہوتی ہے تو اب یہاں پر جو زید ہے صرف اور صرف چونکہ زید ہے لفظ زید اب یہ لفظ زید بالفعل تو یہاں پر یہ مبنی ہے کیونکہ یہ کسی غیر کے ساتھ مرکب تو ہوا نہیں کہ اس پر اعراب جاری ہو تو لہٰذا یہ مبنی پر سکون ہے لیکن یہ بالقوا جو ہے یہ محرب ہے کیونکہ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ جب یہ ترکیب میں واقع ہوگا تو اس پر کیا ہوگا اعراب جاری ہوگا تو پہلی قسم اس میں مبنی کی وہ کہ جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو اس کی تین صورتیں ہیں پہلے جو ہیں وہ کیا ہیں مثل الف با ہیں اور دوسرا اسماء عدد ہے اور تیسرا جو ہے زید وغیرہ دوسری قسم اس میں مبنی کی جو مبنی الاصل کے کیا ہو مشابہ ہو مبنی الاصل کیا کیا چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تمام حروف ہیں فعل ماضی ہے اور امر ٹھیک ہے جی مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین فعل ماضی امر اور تمام کے تمام حروف یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں ان کے ساتھ جو مشابہت رکھے وہ بھی کیا بن جاتا ہے مبنی بن جاتا ہے تو مبنی کی دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہو تو وہ بھی کیا ہوگا وہ اسم بھی اس میں مبنی ہوگا ہاں مظاہرے کا جنون نہیں بس مبنی الاصل جو ہے وہ صرف اور صرف یہی تین چیزیں ہیں باقی مبنیات بہت سارے ہیں لیکن مبنی الاصل وہ یہ تین چیزیں ہیں وہ فیل مظاہرے بھی ہے جو نون فیل مظاہرے کے وہ سیرے یا نون تسمیہ اور نون جمع سے کیا ہوں جو خالی ہوں وغیرہ وغیرہ ہاں،, ہاں ساری تفصیل آئے گی لیکن یہ ہے کہ مبنی الاصل جو ہیں وہ کیا ہیں تین چیزیں ہیں تو فیل ماضی امر حاضر اور تمام حروف اب ان کے ساتھ جو مشابہت رکھے گا وہ بھی کیا ہوگا مبنی ہو جائے گا تو اس کی مثال سب سے پہلی یہ کہ اور اس کی تعریف یہ کی کہ جو مبنی نسل کے ساتھ مشابہ ہو اس طور پر کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہو جیسے مثلا اسماء اشارہ ہیں اسماء اشارہ میں سے کیا ہے ہا اولا اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں تو چونکہ اسماء اشارہ یہ کیا ہوتے ہیں غیر کے محتاج ہوتے ہیں اس وقت تک ان کا معنی تام نہیں ہو سکتا جب تک ان کے ساتھ کوئی دوسرا اسم نہ مل جائے یعنی مشار نہ آ جائے اس وقت تک کیا ہے ان کا معنی نہیں ہوتا تو گویا کہ ان کی مشابہت ہو گئی حروف کے ساتھ کہ حروف کا اس وقت تک کوئی معنی نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی اور اسما وغیرہ کو یا کسی کلمے کو ملا نہ لیا جائے لہٰذا یہ مبنی الاصل کے کیا ہوں گے مشابہ ہوں گے اس طور پر یہ بھی کیا ہوگا مبنی ہوں گے اچھا نمبر دو او یقون اعلی اقل منسل احرف یا کوئی اسم جو ہے وہ کیا ہو تین حرف سے کم ہو تو تین حرف سے کم ہو تو وہ بھی کیا ہو جائے گا مبنی بن جائے گا اس لیے کہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ جائے گی حروف کے ساتھ حروف جارہ وغیرہ کے ساتھ آ جائے گی جیسے فی اور من تو یہ کیا ہے فی فا اور یا دو حرف ہیں اس طرح مین بیم اور نون دو حرف ہیں لیکن چونکہ ان کو بھی حروف ہی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے ہر وہ اسم جو تو کیا ہو تین حرف سے کیا ہے زائد نہ ہو کیا ہو تین حرف سے کم ہو یعنی دو حروف ہوں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا مبنی بن جائے گا ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے نمبر تین او تزمانہ مان الحروف یا یہ کہ دو اسم جو ہوں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو جو کیا ہے حروف کے معنی کو حرف حرف کے معنی کو کیا ہو متضمن ہو جیسے ہم پڑھتے ہیں احد عشرہ سے قصہ عشرہ تک تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں حرف عطف کو کیا ہوتے ہیں متضمن ہوتے ہیں اصل میں کیا تھا عہدوں عشرہ ٹھیک ہے نا احد و ایک اور دس ایک اور دس گیارہ تو عہدوں عشرہ لیکن اب اس کو کیا کر دیا اس واؤ کو ختم کر کے صرف اور صرف احد عشرہ کہہ دیا گیا لیکن یہ دونوں کیا ہیں حرف واؤ کو کیا ہے متضمن ہے تو جو حرف کے معنی کو متضمن ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا مبنی بن جائے گا لہٰذا یہ بھی کیا ہوں گے سارے کے سارے مبنی ہوں گے اور آخر میں آپ کے ایک اور بات بتائی رہی ہے کہ مبنی کے اندر جو ہوگا وہ ہم اس کو یوں کہیں گے ضمہ فتحہ اور کسرہ پکاریں گے اور وقف پکاریں گے سکون کو جبکہ مورب میں جو ہے ضمہ کو رفع سے تعبیر کیا جاتا ہے فتحہ کو نصب سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کثرہ کو جر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سکون کو وقف سے نہیں بلکہ جزم سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ مورب اور مبنی کا تھوڑا سا فرق بتایا اور پھر آخر میں آپ کو بتایا ہے کہ مبنیات کل کتنے ہیں جی الباب الثانی فی المبنی اسم اسم اسم اسم وقع غیر مرکب مبنی ہے وقع جو واقع ہو غیر مرکب ما غیری ہی غیر کے ساتھ مرکب اس طور پر واقع ہو کہ غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو وقع غیر مرکب ان کے مرکب نہ ہو ما غیری ہی غیر کے ساتھ مثل الف با تا اور سا تو یاد رکھیے گا کہ الف با تا سے سمراد حروف ترجیح نہیں ہے بلکہ ان کے مسمیات اور ان کے نام ہیں یعنی با کا نام ہم نے رکھ دی ہے با اب با کو با کس نے کہا تو با کو با جو کہا ہے کہ ایسا ایک چیز بالکل لمبی سی لکھی اور اس کے نیچے نقطہ اس کا نام کیا ہوگا البا با ہوگا ٹھیک ہے اس طرح تا وغیرہ تو مسمیات ان کے مراد ہیں نمبر ایک وہ نمبر دو مثل واحد وسنان و ثلاثہ اسماء عادت نمبر تین و لفظ زید اور جیسے کہ لفظ زید وحدہ وہ اکیلا یعنی جبکہ وہ ترکیب میں واقع نہ ہو فعن مبنی یوم بالفعل علی السکون اس لیے کہ اس وقت جو زید ہے یہ بالفعل مبنی ہے لیکن مبنی پر سکون ہے وہ مورب بالقوا لیکن یہ بالقوا کیا ہے مورب ہے کہ اس کے اندر قوت ہے کہ اس کو اگر مورب بنایا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا مورب بن سکتا ہے بن جائے گا پہلی قسم مکمل ہوئی دوسری اوشا مبنی الاصلی یا اس میں مبنی وہ ہے کہ جو مبنی الاصلی کے کیا ہو مشابہ ہو بین یقون فی علی محتاجا الی قرینت بین یقون کہ اس طور پر ہو کہ دلالت اعلیٰ معنی ہو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاجن محتاج ہو الا کرینتن کسی کرینے کا کل اشارت جیسے کہ اس میں اشارہ نہ ہا کہ یہ محتاج ہوتا ہے کس کے کہ اس کے مشارے ہا اور اس طرح اور بھی جیسے کہ مثال کے طور پر موصول ہے اس میں موصول وہ کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے سلے کے لہذا وہ بھی کیا ہوگا چون مبنی میں آ جائے گا ورنہ سے مراد کیا ہے اس میں موصول وغیرہ او یقون والا اقل اور حروف یا یہ کہ وہ تین حرف سے کم کم ہو او مان الحروف یا کسی مان الحرف یا کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو تو یہ سارے کے سارے مبنی بن جائیں گے نحو و او من ذا و من و من اور من یہ کیا ہیں جی دو تین حروف سے کم کم ہیں اس لیے یہ بھی مبنی بن جائیں گے اور یہ مشابہ ہوں گے کس کے روف جرا میں سے فی من وغیرہ کے مشابہ ہوں گے وہ احد عہد عشرہ پہلی والی جو مثال ہے اور من من یہ کس کی کی مثال ہے یقون اعلیٰ حروف اور احد عشرہ سے تک یہ مثال ہے کس کی مان الحرف حرف کے معنی کو متضمن اس کی مثال احد عشرہ ہے کیونکہ یہ حرف کے معنی کو متضمن ہے اور وہ حرف کیا تھا کہ جو احد اور عشر کے درمیان میں تھا کہتے ہیں وہ حاضل قسم لائیے سیر و موربن یہ والی قسم جو یہ کبھی بھی مورب نہیں بنے گی کون سی والی کہ جو مبنی الاصل کے مشابے ہو پہلی جو قسم ہم نے بیان کی ہے کہ جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو تو اس وقت کیا ہوگا مبنی ہوگا لیکن وہ کبھی مورب بن بھی سکتی ہے کیونکہ جب وہ غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوگا تب مبنی ہوگا اگر غیر کے ساتھ مرکب ہو گیا وہ تو مبنی وہ تو کیا ہو جائے گا مورب بن سکتا ہے لیکن یہ جو دوسری قسم ہے کہ جو مبنی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے یہ کیا ہے کبھی بھی معرب نہیں بنے گی وہ حکم ہو اللہ اختلف آخر ہو مبنی کا حکم کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مبنی کا حکم یہ ہے کیونکہ مبنی ہے ہی بنا سے اور بنا کس سے ہے بنا وہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہے تغیر محل کو قبول نہیں کرتے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا محل آپ کیا کریں اس کا مقام کیا کر دیں تبدیل کر دیں بنا جیسے عمارت بنائی جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ عمارت کو آج یہاں رکھ دیں تو اٹھا کر کل کو جو ہے نا اس عمارت کو کل کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے ایک ہی جگہ پر کیا ہوتی ہے وہ رہتی ہے تو اس طرح مبنی جو ہے اس کا اعراب بھی نہیں بدلتا بلکہ ہر حالت میں کیا ہوتا ہے یکساں رہتا ہے اس کی اس کو مبنی کہتے ہیں وہ حکم اللہ اختلاف اختلاف آخر العوامل کہ اس کا آخر جو ہے وہ عوامل کے بدلنے سے عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہ ہو وہ حرکات ہو تو سما ضمن و فتح و کثرن کہتے اس کی حرکات کو ضمہ اور فتح اور کثرہ کہا جاتا ہے اور اس کے سکون کو کیا کہا جاتا ہے وقف بخلاف کس کے مورب کے کہ مورب میں کیا ہے ضمہ حالت ضمہ کو رفع اور فتح کو کیا ہے نصب اور کثرہ کو کیا ہے جر اور سکون کو کیا ہے جزم کہا جاتا ہے مورب میں وہ اعلیٰ سمانیت انواع آٹھ قسمیں ہیں کس کی جو مبنی رسل کے ساتھ جو مبنیات جو مبنیات ہیں کیا کیا جی المزمرات تمام ہیں اسماء اشارہ المصولات اور علم عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی عطا فرمائیں السلام علیکم